دس جملے آیت الکرسی کے مقابلے میں کوئی باطل کلام نہیں ٹھہر سکتا کوئی جادو کوئی منتر کوئی تنتر کوئی شعبدہ یا کوئی شیطانی تصرف آیت الکرسی کے مقابلے میں ذرہ برابر طاقت نہیں رکھتا ماضی میں بعض جادوگروں نے سخت محنت کر کے شیطانی طاقتوں کو اپنے ساتھ لیا اور عجیب شعبے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ان میں سے کوئی آگ میں کود جاتا تھا اور کوئی ہوا میں اڑنے لگتا تھا مگر جب اہل حق میں سے کوئی اس کے سامنے آیت الکرسی پڑھتا تو اس کا جادو فوراً ٹوٹ جاتا کیونکہ جادو سفلی کوڈ ہے جبکہ آیت الکرسی روحانی طاقتوں کا سب سے بڑا کوڈ ہے آیت الکرسی کی تفسیر غور و فکر سے پڑھی جائے تو اس میں علم کا بے کراں سمندر نظر آتا ہے اور اس کا ہر جملہ انسان کو عجیب روحانی ترقی اور پرواز عطا فرماتا ہے آیت الکرسی کی مکمل تفصیل لکھنے کا تو یہ موقع نہیں بس مختصر طور پر اس کے دس جملے اور ان کا ترجمہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے نمبر ایک اللہ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے نمبر دو الحی القیوم وہ زندہ ہے سب کا تھامنے والا موت اور محتاجی سے پاک نمبر تین لا خدو صنعتوں ولا نوم نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے نہ نیند غفلت اور کمزوری سے پاک نمبر چار نہ فی السماوات و ما فی الارض آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے نمبر پانچ من دلدی یشف عندہ اللہ بیدنی ایسا کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے اللہ تعالیٰ کی عظمت قہر حیبت اور جلال کے قیامت کے دن کوئی اس کی اجازت کے بغیر نہ بول سکے گا اور نہ کسی کی سفارش کر سکے گا نمبر چھ یا ما بین آئی دی ہم وہ مخلوق کے تمام حاضر اور غائب حالات کو جانتا ہے اس کے علم کی وسعت کو جو ہو چکا جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا جو سامنے ہے یا مخلوق سے اوجل ہے وہ سب اس کے علم میں ہے اس کے علم کے سامنے زمانے کا کوئی فرق نہیں حال ہو یا مستقبل نمبر سات ولا ولاً بشئی امن علمه ہی اللہ شاء اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اللہ تعالیٰ کا علم اور معلومات ناقابل تسخیر ہیں کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا ہاں یہ اس کا فضل ہے کہ وہ کچھ علم اور معلومات اپنی مخلوق کو عطا فرماتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے نمبر آٹھ وسیع کرسی السماوات والارض اس کی کرسی نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے کرسی سے مراد یا تو واقعی کرسی ہے اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ جیسا کہ اس کی شان کے مطابق ہو نہ اس کے قدموں کی کوئی مثال اور نہ اس کی کرسی کی کوئی مثال یہ عظیم کرسی اتنی بڑی کہ سات آسمان اور سات زمین اس میں یوں سما جائیں جس طرح ایک انگوٹھی کسی صحرا میں اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان مخلوقات بے شمار ہیں انسان کی سوچ سے بہت بلند بہت دور نمبر نو ولا یا حفظ آسمان و زمین کو سنبھالنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دشوار نہیں اس نے ہی ان کو بنایا وہی ان کو چلا رہا ہے وہی ان کی حفاظت فرما رہا ہے اور وہی جب چاہے گا ان کو ختم فرمائے گا اور یہ سب کچھ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں عظیم قدرت عظیم طاقت عظیم شان نمبر دس وہ العلی العظیم وہ بلند ہے وہ عظیم ہے ذات بھی بلند صفات بھی بلند سب سے اوپر سب کے اوپر سب پر غالب سب پر قاہر اور سب سے عظیم اور بڑا اللہ اکبر آئیے ان دس جملوں کو یقین کے ساتھ دل میں اتارتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم